باب اول مروز نے فلو ماضی میں کلمہ مفتو اور مزارے میں ماضی میں کلمہ مفتو اور مزارے میں کلمہ مضمون اس اس میں مفول وغیرہ تک گردانے آپ لوگوں نے کر لینی ہے کر لیا آپ لوگوں نے بتایا تھا کہاں تک ہم نے تھی گردانے نصرا کی گردانیں کہاں تک کروا دی تھی میں نے اس میں فائل تک پہنچ گئے تھے امر امر فصل نمبر چار تھا اچھا فصل نمبر پانچ چلیں فصل نمبر پانچ پہلے غائب کی کرتے ہیں جی ٹھیک ہے غائب کی غائب اور متکلم جیسے میں نے آٹھ اور چھ کا گروپ بنایا تھا وہی کرتے ہیں تو پہلے امر غائب معروف امر غائب معروف لینسر لینسر لینسر لتنسر لتنسر لینسر لینسر لننسر اسی کا سکیلہ کیسے آئے گا لینسرن لینسران لینسرن لتنسرن لتنسران لینسرن لینسرن لننسرن اسی کا خفیفہ کیسے آئے گا لینسرن لینسرن لتنسرن لینسرن لننسرن اچھا اب آ جائیں مجھول کی طرف اس کا غائب مجھول امر غائب مجھول لیون سر لیون سرا لیون سرو لیون سر لیون سرا لیون سرو لتون سر تو سر لیون سرنا لیون سر لیون سر سکیلا لیون سرنا لیون سران لیون سرنا لتون سرنا تو سرنا لیون سرنا لیون سرنا لیون سرنا اور پھر کیا آ جائے گا لی یون سرن لیون سرون لتون سرن لیون سرن لیون سرن ٹھیک ہو گیا جی اب اس کے اندر ہی کیا آگے اب یہ تو اب آ جائیں جی حاضر کے سیگے حاضر کے امر حاضر معروف وہ کیسے آئے گا انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا سکیلا انصرن انصران انصرن انصرن انصران انصرنا خفیفہ انصرن انصرن انصرن مجھول امر حاضر مجھول تن سر تن سرائے تن سر تن سری تن سرا تن سرنا سکیلا تن سرن تن سران تن سرن تن سر تن سرنانے خفیفہ لی تن سرانی تن سرون لی تن سرانی تن سرون تن سرین اب نہیں کی طرف آ جائیں اس کے فصل نمبر چھ نہیں کیا آئے گا لا ینصر لا ینصرا لا ینصرو لا تنصر لا تنصرا لا ینصرنا لا انصر لا ننصر پھر سکیلا اس کا لا ینصرنا لا ینصران لا ینصرن لا تنصرن تنصران لا ینصرنا لا انصرن لا ننصرن خفیفہ لا ینصرن لا ینصرن لا تنصر

فکیل لا تنصرن لا تنصران لا تنصرن لا تنصرن لا تنصران لا تنصرنان خفیفہ لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن مجھول اس کا لا تنصر لا تنصر لا تنصر لا تنصر لا تنصر لا تنصر ایسے اس کا وہ آئے گا اس میں فائل کردان اس میں فائل کیسے آئے گی اس کی فائل ان کے وزن پر ناصر ناصران ناصرون ناصرت ناصرتان ناصراتن اسم مفعول منصور منصوران منصورون منصورت منصورت منصورات اس میں تفضیل انصر و انصر انصران انصرون عناصر انصر انصر یہ چاہیے انصر آئے گا اچھا یہاں پہ یہ افالو کا وزن آئے گا انصرونی پڑھنا ٹھیک ہے اس کا وزن ایک ہی رہتا ہے تو یہ انصرونی بلکہ کیا آئے گا انصرو انصر انصران انصرون عناصر سمجھ رہے ہیں بات کو اچھا جی اور پھر نسرا ہاں مجھول میں تو کلمے پر پتہ آئے گا نا یون سرو یون سران یون سرونا یون سرو یون سرو لیکن پہلے جمع ہی آتا ہے یون سرو یون سران یون سرونا اچھا جی انصر انسران انسرون ناصر ولمون سمین نسرا نسرایان نسرایات نسرون اس میں ظرف کیا آئے گا منصر منصران مناس اس کا وزن کیا آئے گا اس میں ظرف کا سیگا کیسے آئے گا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کیا ہو این کلمہ ضمے والا ہو تو اس کا وزن کیا آتا ہے مف وزن مف والا وزن آتا ہے این کلمہ ضمے والا ہو یا فتح والا ہو تو کیا آئے گا مف کا وزن آئے گا اور اگر این کلمہ مقصور ہو تو کیا آئے گا مف والا وزن آئے گا تو یہاں پہ این کلمہ کیا تھا ضمے والا تھا تو کیا آئے گا منصر منصر منصران مناصر اس میں اعلیٰ کیسے آئے گا من سرون من سران مناصر من سرتن من سرطان مناصر من سارون من سران مناصر ہوگی جی اب اس کے نیچے جتنے اب طلب دیکھیں ذرا اس کی صرف صغیر کرتا ہوں طلب کی دیکھیں ذرا ذرا طلبا نسا شروع کی طرح یت لبو طلب یت لبو طلبن طلب یت لبو طلبن نہیں پڑھنا ٹھیک ہے طلب یت لبو طلبن نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے طلب یت لبو طلبن طلب یت لبو طلب طلب یت لبو طلبن طلب فہوا طالب و طلب و یطلب طلبا فہوا مطلوب الامر منو اطلب و نہی لا تطلب الظرف منو مطلب والآت منو مطلب افل تفضیل منو اطلب والمونس منو طلبا والمونس منو طلبا اب اسی کی طرح ماضی کی کردان کیسے آئے گی طلبا طلبا طلبو طلبت طلبتا طلبنا طلبتا طلبتما طلبتم طلبت طلبتما طلبتن طلبت طلبنا مجهول طلبا طلبا طلبو طلبت طلبتا طلبنا طلبتا طلبتما طلبتم طلبت طلبتما طلبتن طلبت طلبنا ما طلبا ما طلبا ما طلبو ما طلبت ما طلبتا ما طلبنا ما طلبتا ما طلبتما ما طلبتم ما طلبتم ما طلبتما ما طلبتن ما طلبتم ما طلبنا ما طلبا ما طلبا ما طلبو ما طلبت ما طلبتا ما طلبنا ما طلبتا ما طلبتما ما طلبتم ما طلبتما ما طلبتما ما طلبتن ما طلبتم ما طلبنا لوگ لوگ لوگ بناتھ لانا اتنا بنات لو لو بولا بان لو بانی لائی لب لوگ بُن بینٹ لولا ایسی ساری اس کی آپ کا طلبن کیوں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ مصدر کا وزن ہی وہ ہے میں نے اس لیے کہا طلبن نہیں پڑھنا وہ وزن ہی کیا ہے کہ اس کی پروناؤنسیشن ہی کیا ہے تالابا نہیں ہے پروناؤنسیشن ہی کیا ہے لام کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے جو اس کی پروناؤنسیشن ہوگی جو اس کے اوپر فتح زبر آ رہا ہے اس طرح ہی آپ نے پڑھنا ہوگا اس کے اندر ا ہے نا دیکھیں نا ہاں ہاں لام پر فتح ہے نا لیکن نظر آ رہا ہے نا تالابو اچھا ادخول الدخول دیکھیں آپ ذرا الدخول داخل ہونا اس کا اس کیسے سرفیس کیسے کریں گے ذرا دیکھیں الدخول ذرا داخلہ ید وزن وہی ہے نا داخلہ داخلہ ید خلو نہیں پڑھنا بلکہ اس کا مستر کیا وزن کیا ہے دخولن ہے داخلہ ید خلو دخولن داخلہ ید خلو دخولن دخولن فاہو دا

لکھا ہوا ویسے آپ نے پڑھنا نا القتل مار ڈالنا اب دیکھیں قتل قتل وہی جیسے نسرن کا وزن آ گیا نا ویسے ہی بالکل آ گیا قتلن عبادتن ہوگا نہیں بھائی صرف صغیر کا جس طرح اگر زبر پڑے ہیں تو وہاں میں زبر ہی آپ پڑھیں آبادہ یا بدو عبادتن عبادتن بھی پڑھ لیں پڑھ سکتے ہیں لیکن بس وزن آپ وہی رکھیں آباد یا بدو عبادتن مستر جو بھی آئے گا نا سرف صغیر میں اس کے اوپر کیا آئیں گی اس کے اوپر دو ہاں، زبر آئیں گے ٹھیک ہے نا یا بدو عبادتن القتل یک قتلن اچھا کو چھوڑنا ترک یت رکو ترکن فہو تارکن و توری کا یت رکو ترکن فہو متروکن متروکن اترکن یت رکو تو آپ نے یہ ساری گردانیں کرنی ہیں اور سنی ترکن ترک یت رکو ترکن نہیں آئے گا ترکن آئے گا ترکن آئے ترک یت رکو ترکن ہے را کے اوپر زبر ہے یا را ساکن ہے ترک کا یا ترکو ترکان ترکان ہاں تو جسم ہے نا سکون ہے تو پھر کیا پڑھیں گے ترکن پڑھیں گے یا ترکن پڑھیں گے ترکن ترکن لیکن طلبا یتلبو طلبن پڑھیں گے طلبن کیونکہ طلبو لام کے اوپر کیا تھا زبر تھی این کلمے کو دیکھیں آپ این کلمہ کیا ہے این کلمہ اگر اس پہ فتح ہے تو اس کو اس طرح ہی پڑھیں اگر اس این کلمہ سکون والے اس کو سکون پڑھیں مستر کے اندر ٹھیک ہو گیا یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے نہیں سمجھ آئے گی میں سو دفعہ سمجھاؤں گا لیکن پوچھیں پوچھیں پوچھیں گھبرانا نہیں ہے کہ جی سمجھ کیونکہ یہ ہوتا ہے واقعی بندے کو ذرا ٹائم لگتا ہے ٹائم لگتا ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ جی چاہے میں آپ کو ڈانٹوں بھی سب کچھ کروں لیکن مجھ سے ہزار دفعہ پوچھیں مشکل نہیں ہے مشکل بالکل نہیں ہے بالکل مشکل نہیں ہے ایک پیٹرن آپ نے یاد رکھیں ایک, ایک پیٹرن آپ دیکھیں نا نسرا ین شروع کی کردان آپ نے کر لی مستر ہوں گے جو اس وزن پہ آتے ہوں گے نا لاکھوں وہ آپ کے سارے حل ہو گئے یا اب یہ نہ سمجھیں کہ ایک گردان ہوئی ہے نہیں یہ لاکھوں مستر ہو گئے آپ کے جو اس وزن پہ آئیں گے بس ایک پیٹرن نے سنائیں ایک دوسرے کو جو آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں نہیں سمجھ آئے مجھ سے پوچھیں ہزار دفعہ پوچھیں بتاؤں گا صرف کبیر صرف کب تاکہ آپ کی زبان جاری ہو اس کے اوپر صرف صغیر یا ہم چھوٹی کرتے ہیں نا سب سے نہیں دی ہوئی ہیں تو کبیریں آپ نے کیا کرنی ہے خود ساتھ جوڑنی ہے بنانی وہ کریں آپ ان اللہ خیر کرے بس میں ضمہ پڑھیں گے کلمے میں لیکن مجھول میں ہم فتح ہی پڑھیں ہاں وہی مجھول فلوں کا وزن پڑا تھا نا وہ کوئی بھی آ جائے نا وہ اس طرح ہی پڑھا جائے گا یو فلو ہی پڑھا جائے گا یو مظاہرے کا مجھول ہو تمام کا وزن ایک جیسا ہی آتا ہے سلاسی مجرد جتنے بھی آئیں گے نا سلاسی مجرد کے اندر سلاسی مجرد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی مجھول کے اندر مظاہرے کے اندر مسئلہ ہوگا اس لیے مجھول بڑا آسان ہوتا ہے یاد کرنے کے حوالے سے لام تاکید کے اندر مجھول ویسے ہی آئے لا لئیو فلن تھا تو لئیون سرا نفی تاکید کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا مجھول مجھول سارے ایک جیسے آئیں گے چلیں جی ٹھیک ہے جی اچھا جی پھر السلام علیکم السلام مائک فری ہے سنائیں بھی گردانے اچھا گردانے وغیرہ سنائیں اور جو ہے وہ نہ سمجھ آئے مجھے پوچھتے رہیں نہ سمجھ آئے پوچھیں لیکن گردانے سنائیں ٹھیک ہے گردانے سنایا کریں اور جن اب جیسے اب اس پرانے ساتھی ہیں ان میں سے کسی کو جو ہے سنا کے ان کو سنائیں آنےسٹ ہیں لرننگ ہے ان سے پوچھ لیے چیزیں چیز جی میرا